ختم نبوت اور کیسر و کسرا کی ہلاکت کیسر و کسرا کی حکومت کا ختم ہو جانا معجزات نبوت میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ایک پیشن گوئی فرمائی اور وہ پوری ہو گئی ملاحظہ ہو سیدنا ابو حرارہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرا کی ہلاکت کے بعد کوئی کسرا اور کیسر کی ہلاکت کے بعد کوئی کیسر نہیں ہوگا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے آپ کیسر و کسرا کے خزانے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں گے حافظ نودی لکھتے ہیں امام شافعی اور دیگر تمام علماء اس حدیث کا معنی یوں بیان کرتے ہیں کہ عراق میں کسرا اور شام میں قیصر دوبارہ اتنا عروج حاصل نہیں کر سکیں گے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا رسول اللہ نے ان دو خطوں میں کیسر و کسرا کی بادشاہت ڈھہ جانے کی خبر دی تھی یوں کسرا کی بادشاہت تو بے کلیہ ختم ہو گئی اس کا وجود ہی باقی نہ رہا اور قیصر شام سے شکست خوردہ دور دراز کے کچھ علاقوں میں سمٹ کر رہ گیا مسلمانوں نے ان ملکوں کو فتح کیا اور وہاں اسلامی حکومت قائم کی پھر فرمان نبوی کے عین مطابق کیسر و کسرا کے خزانے انہوں نے راہ خدا میں خرچ کر دیے یہ نبی کے واضح معجزات ہیں علامہ ابو ذرا ابن العراقی لکھتے ہیں کیسر کی سلطنت جب ٹوٹ گئی تو کیسر کا نام ختم ہو گیا روم کے بادشاہ اب کیسر نہیں کہلاتے ان کے بادشاہوں کا یہ لقب اب مٹ کر رہ گیا اور رسول اللہ کا فرمان سچ ثابت ہوا کہ اس کے بعد کوئی کیسر پیدا نہیں ہوا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسرا کے بارے میں آپ کا فرمان ظاہر پر ہی محمول تھا امتی نبی دین اسلام میں رسول اللہ کے بعد کسی امتی نبی یا خلیفہ نبی کی بیست کا کوئی تصور نہیں ہے سیدنا ابو حرارہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا خواب میں میرے پاس زمین کے خزینے لائے گئے پھر دو سونے کے کڑے میری ہتیلیوں پر رکھ دیے گئے یہ مجھ پر بھاری ہوئے تو اللہ نے وہی کی کہ ان پر پھونک دیجئے میں نے پھونک دیا تو وہ اڑ گئے ان کی تعبیر میں نے اپنی زندگی میں موجود دو کذابوں سے کی ایک سنا کا اور دوسرا یمامہ کا رہائشی ہوگا سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں مسلمہ قذاب اپنی قوم کے بہت سے لوگوں کے ساتھ مدینہ آیا اور کہنے لگا کہ محمد اگر اپنے بعد مجھے نبی بنا دیں تو میں ان کی اطاعت کر لیتا ہوں رسول اللہ اس کے پاس گئے سیدنا ثابت ابن کیس آپ کے ساتھ تھے آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی آپ نے مسلمہ سے کہا میں تجھے یہ چھڑی بھی نہیں دوں گا یقیناً تیرے متعلق اللہ کا فیصلہ ضرور پورا ہوگا اگر تو نے میری اطاعت نہ کی تو اللہ تجھے برباد کر دے گا میں نے تیرے متعلق ایک خواب دیکھا تھا وہ پورا ہو کر رہے گا اب تیری مزید باتوں کا جواب ثابت بن قیس دیں گے یہ کہہ کر آپ وہاں سے واپس چلے آئے سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خوابوں کے متعلق سوال کیا تو مجھے ابو حریرہ نے بتایا کہ وہ خواب یہ ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں نے خواب میں اپنے دو ہاتھوں میں دو کڑے دیکھے مجھے یہ بوجھل محسوس ہوئے پھر نیند میں مجھے وہی کی گئی کہ میں ان پر پھونکوں میں نے ان پر پھونک دیا وہ اڑ گئے ان کی تعبیر میں نے دو کذابوں سے کی ہے جو میرے بات پر پرزے نکالیں گے ان میں سے ایک اسود انسی اور دوسرا مسلمہ ہے صحیح بخاری میں الفاظ ہیں مسلمہ نے رسول اللہ سے کہا کہ اگر آپ اپنے بعد نبوت میرے حوالے کر دیں تو میں فی الوقت نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا سیدنا وحشی بن حرب بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا آپ وحشی ہیں میں نے کہا جی ہاں فرمایا حمزہ کو قتل آپ نے کیا تھا عرض کیا جی آپ کو صحیح خبر پہنچی ہے فرمایا آپ میرے سامنے آنے سے اجتناب کیجیے گا میں وہاں سے چلا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمہ قذاب کے فتنے نے زور پکڑا تو دل میں خیال آیا کہ مسلمہ کو میں قتل کروں گا تاکہ حمزہ کے قتل کا بوجھ میرے سر سے اتر جائے میں اس سے جنگ کرنے والے لشکر میں شامل ہو گیا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی دیوار کے شگاف میں کھڑا ہے جو خاکستری اونٹ کی طرح گندم گون تھا اور اس کے بال پرا گندہ تھے میں نے اسے دیکھا تو اپنا نیزہ اس کے سینے میں پیوست کر دیا اور اس کا سینہ پیٹھ تک چر گیا پھر ایک انصاری نے تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں مسلمہ کذاب نے رسول اللہ کے پاس دو آدمی بھیجے ایک اسال بن حجر تھا رسول اللہ نے ان سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہو کہنے لگے ہم مسلمہ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں اگر میں قاصدوں کا قتل روا رکھتا تو تمہیں قتل کر دیتا سیدنا نعیم بن مسعود اشجعی بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے جب مسلمہ کا خط پڑھا تو آپ نے قاصدوں سے پوچھا آپ کا عقیدہ کیا ہے کہنے لگے وہی جو خط میں لکھا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمارے قانون میں قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا وگرنہ میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا صحیح بخاری میں ہے کہ اسود انسی کو بھی قتل کر دیا گیا تھا محل استشہاد ان احادیث پر تدبر کیجیے مسلمہ قذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میں آپ کا متی بن جاتا ہوں کہ آپ کے بعد نبوت میرے پاس ہوگی لیکن آپ اسے ایک چھڑی دینے کو بھی تیار نہیں ہوتے یہ اس نے ارادہ ظاہر کیا تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا وگرنہ اسے قتل کر دیا جاتا بعد میں جب اس نے دو قاصد بھیجے تو آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر قاصد قتل نہ کرنے کا قانون آڑے نہ آتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا اس حدیث سے امتی نبی کے وجود کی بھی نفی ہوتی ہے کیونکہ مسلمہ نے کہا تھا میں آپ کا متبع بن جاتا ہوں بشرطے کہ آپ کے بعد مجھے نبوت ملے یعنی یہ کہ وہ امتی بننے کو تیار تھا لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نبوت عطا نہیں کی بلکہ کذاب قرار دے کر واضح کر دیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ وہ آپ کے بعد نبوت کی بات کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطا نہیں کرتے بلکہ کذاب قرار دیتے ہیں یعنی آپ اپنے عمل سے لا نبی بادی والی حدیث کا معنی متعین کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کہ اس حدیث کو اپنے ظاہری معنی پر رکھا جائے گا اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں کیا جائے گا اجماع امت بھی اسی معنی کا معیت ہے نہ کہ کسی دوسرے معنی کا مفہوم فرمان باری تعالیٰ ہے اللہ کی کتاب اور اس کی آیات کے بعد کس پر ایمان لاؤ گے مذکور صدر احادیث پر ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اسود انسی اور مسلمہ کذاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر چکے تھے چنانچہ یہ کہنا کیوں کر درست ہے کہ وہ میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے جواب یہ ہے کہ بادی کا معنی یہاں یہ ہے کہ میرے دعوی نبوت کے بعد لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے یہ معنی نہیں کہ میری وفات کے بعد لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے یہ بات ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس کا فہم حدیث اور کار محدثین سے ادنا سا بھی تعلق ہو اس معنی پر قرائن یہ ہیں نمبر ون آپ نے مسلمہ سے کہا تھا کہ مجھے تیرے متعلق خبر دے دی گئی ہے یعنی آپ کو بذریعہ وہی بتا دیا گیا تھا کہ اب یہ شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا نمبر ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا آپ نے اسی لیے فرمایا تھا میں نے ان دو کڑوں کی تعبیر سنا اور یمامہ کے دو جھوٹوں سے کی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ بادی سے مراد وہاں یہ تھی کہ میرے دعوی نبوت کے بعد جو دو لوگ نبوت کا دعوی کریں گے ایک اشتبا قاضی ایاز لکھتے ہیں یہ حدیث پوری ہو چکی ہے رسول اللہ کے دور سے لے کر اب تلک کے جھوٹے مدیان نبوت کا شمار کیا جائے تو اس تعداد کو پہنچ جائیں گے طوالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان سب کا ذکر کر دیتے تاریخ کا مطالعہ کرنے والے تو یہ بات جانتے ہیں اس عبارت سے یہ سمجھ لیا گیا کہ رسول اللہ نے جن جھوٹے دائیان نبوت کے بارے میں بتایا تھا ان کی تعداد پوری ہو گئی ہے لہٰذا اب جو آئے گا وہ سچا ہی ہوگا لیکن یہ محض ایک شبہ ہی ہے ای خیال است و محال است و جنو کیونکہ یہ قاضی صاحب کا خیال ہے ممکن ہے کہ تیس نہ آئے ہوں اور انہوں نے کمزور دلائل کی بنیاد پر سمجھ لیا کہ تیس پورے ہو گئے اصل یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہے علامہ شاتبی لکھتے ہیں رسول اللہ کے بعد تجدید وہی کداب اجماع ممنوع ہے خاتم کا معنی مذکورہ بالا صدور میں خاتم النبی جین کا معنی بیان کر دیا گیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں خود رسول اللہ نے اس کی تشریح کی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں صحابہ اور تابعین دائمہ محدثین نے بھی یہی تشریح کی ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے لیکن اہل ذیخ کا ہمیشہ سے وطیرہ رہا کہ وہ الفاظ کے معنی اور مطالب میں منمانیاں کرتے آئے ہیں علامہ شاتبی ایک جھوٹے مدعی نبوت کے بارے میں لکھتے ہیں مالکہ شہر کے باسی ایک بدحال طالب علم کو میں نے سنا کہ وہ خاتم النبی جین کی تعویل کرتا تھا وہ اس میں معنوی احتمالات پیدا کرتا تھا تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امکان نبوت کا جواز نکال لے پھر اس مفتری کو ہمارے استاذ الاساتذہ ابو جعفر بن زبیر نے قتل کر دیا اسی خدشے کے پیش نظر لفظ خاتم پر مزید بحث کی جا رہی ہے تاکہ اس کے معنی کے تمام پرتیں اتار کر اسے نتھار دیا جائے اور کوئی ملحد اس کے معنی کے بیان میں کجی نہ کر سکے امام اللغہ زجاج لکھتے ہیں خاتم النبی جین تا کے زبر اور تا کے زیر کے ساتھ پڑھا گیا ہے تا کے زیر سے پڑھیں تو معنی ہوگا کہ آپ نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا اگر تا کے زبر کے ساتھ پڑھیں تو معنی ہوگا کہ آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ابو منصور اظہری لکھتے ہیں الختام اور خاتم خوش طبع اور نفیس مزاج شخص کو کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پانی پیئے تو اپنے آخری پیالے میں کستوری کی خوشبو محسوس کرے اللہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں آپ کے اسماء مبارکہ میں ایک نام عاقب بھی ہے جس کے معنی آخری نبی کے ہیں ابالغا امام منصور اظہری لکھتے ہیں خاتم النبیین کسرا کے ساتھ پڑھیں تو معنی یہ ہے کہ آپ نے خود نبوت کو ختم کر دیا تاکہ فتح کے ساتھ پڑھیں تو معنی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں امام الغا ابو علی فارسی لکھتے ہیں امام کسائی کے قول خاتمہ کا معنی ہے کہ وہ سب سے آخر میں ہیں جیسے کہ بعض قرا کے مطابق وہ خاتم النبی جین کا معنی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں لغوی امام ابو نصر جوہری لکھتے ہیں خاتم الشعی کا معنی ہے کسی چیز کا آخر اور نبی کریم آخری نبی ہیں امام اللغا ابن فارس لکھتے ہیں باب ختم کا معنی ہوتا ہے آخری ہونا اور نبی کریم آخری نبی ہیں ابو عبداللہ حلیمی لکھتے ہیں خاتم وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو جیسا کہ کسی چیز کے ختم ہو جانے کے بعد کچھ باقی نہیں رہتا کتاب کے ختم ہو جانے کے بعد اس میں کچھ نہیں رہتا اور برتن کے خالی ہو جانے کے بعد اس میں سے کچھ برآمد نہیں ہو سکتا علامہ ابو عمر ودانی لکھتے ہیں تا کو فتح دیں تو معنی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا یہ عاصم کی کرت ہے اگر تا کو کسرا دیں تو معنی ہوگا کہ آپ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا امام اللغا ابن سیدہ لکھتے ہیں خاتمت الشعی کا معنی ہے کہ وہ چیز کے آخر تک پہنچ گیا اور خاتمت ہو کا معنی ہے ہر چیز کا آخر اور انجام کار و ہو ملک کا معنی ہے آخری آدمی قرآن مجید میں ہے ولا کے رسول اللہ و خاتم النبی جین آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبی جین ہیں یعنی آپ آخری نبی ہیں نیز لکھتے ہیں خاتم النبی جین کا معنی آخری نبی ہے خاتم باب ختم سے اس میں فائل کا سیغہ ہے علامہ راغب فہانی لکھتے ہیں آپ خاتم النبی جین ہیں کیونکہ آپ نے نبوت کو ختم کر دیا یعنی آپ کے آنے سے نبوت تمام ہوئی لغوی امام ابن منظور افریقی لکھتے ہیں باب ختم کا معنی ہے آخری ہونا اللہ نے اس کا خاتمہ بالخیر فرمایا خاتم کا معنی سب سے آخر میں آنے والا اختتام افتتاح کے مقابلے میں آتا ہے سورت کے اختتام کا مطلب سورت کا آخر ہوتا ہے نیز لکھتے ہیں الختام اور خاتم خوش طبع آدمی کے لیے بولا جاتا ہے اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب کوئی شخص پانی پیے تو اپنے آخری گھونٹ میں کستوری کی خوشبو محسوس کرے خطام الوادی سے مراد وادی کا آخری حصہ ہے القوم و خاتمہ ہم سے مراد قوم کا آخری فرد ہے لہیانی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں علامہ طیبی لکھتے ہیں لغت عرب میں ایک جملہ بولا جاتا ہے ختم التشعی یعنی جس کا مطلب ہے کہ میں نے فلاں چیز ختم کر دی اور اس کی انتہا کو پہنچ گیا خاتم بھی اسی خاندان کا لفظ ہے اسی طرح ختامت الشعی اور و ہو کا مطلب ہے کسی چیز کا آخر ختم قرآن بھی اسی قبیل سے ہے یعنی قرآن مکمل ہو گیا رسول اللہ کا نام خاتم النبی جین اسی باعث رکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گو کے فضیلت میں سب سے اول ہیں لیکن اپنی بیست میں سب سے آخری ہیں مشہور لغوی علامہ طاہر ابو محمد بن یعقوب فیروز آبادی لکھتے ہیں آپ خاتم النبی جین ہیں کیونکہ آپ نے نبوت کو ختم کر دیا یعنی آپ کی آمد سے سلسلہ نبوت ختم ہو گیا حافظ ابن حجر لکھتے ہیں خاتم النبی جین سے مراد آخری نبی ہے حافظ سیوتی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کا معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا قطعا جھوٹا ہوگا ابو الیمن علمی لکھتے ہیں خاتم النبی جین کا معنی خاتم النبی جین ہے مفہوم یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی کو بھی نبوت نہیں دی جائے گی اگرچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بعد نازل ہوں گے لیکن ان کو نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مل گئی تھی اب وہ شریعت کے پیرو بن کر تشریف لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے گویا ایک امتی کی طرح نازل ہوں گے علامہ ابن حجر حیتمی لکھتے ہیں وخاتم النبیین کے اگر تا کے کسرے سے پڑھیں تو معنی یہ ہے کہ آپ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی البتہ آخر زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو شریعت مصطفی کے پیروکار عادل اور حاکم بن کر آئیں گے امت محمدیہ کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے قرآن و سنت سے استدلال کریں گے اور اگر تا کے زبر سے پڑھیں تو معنی یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم کر دی گئی آپ اس پر مہر ہیں اور اس کو ختم کرنے والے ہیں ملا علی بن سلطان محمد قاری حنفی لکھتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ تا کے زیر کے ساتھ خاتم پڑھا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ آپ نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا یعنی آپ ان سب کے آخر میں آئے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر اتر کر آپ کی شریعت کا تابع ہونا اور قرآن و سنت سے استفادہ کرنا ختم نبوت کے منافی نہیں اگر تا پر زبر ہو تو معنی ہوگا کہ آپ کے ذریعے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا یعنی آپ ان کے لیے مہر ہیں مرتضی زبیدی لکھتے ہیں خاتم اور ختم دونوں ہم معنی ہیں قوم کا آخری فرد اسی سے اللہ کا فرمان ہے یعنی آپ آخری نبی ہیں انتباہ بعض جگہوں پر خاتم الشورا خاتم الکلام خاتم المجاہدین خاتمۃ الحفاظ خاتمۃ الفقہ خاتمۃ المحدسین اور آخر الشعراء وغیرہ کے القاب استعمال ہوئے ہیں اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ خاتم اور آخر سے مراد آخر نہیں بلکہ فضیلت والا ہوتا ہے لیکن یہ استدلال بالکل غلط اور لغت عرب سے نا واقفیت پر دلالت کنا ہے ہر لفظ کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے اور ایک مجازی خاتم کا حقیقی معنی آخری ہے اور مجازن اس میں کئی معنی داخل ہیں اب قرائن بتائیں گے کہ مجازی معنی کب مراد لیا جائے اور حقیقی معنی کب مراد لیا جائے خود رسول اللہ نے خاتم کا حقیقی معنی مراد لیا ہے فرمایا لا نبی بادی میرے بعد کوئی نبی نہیں مزید فرمایا سلسلہ نبوت ختم ہے نیز فرمایا نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے رسول اللہ کی تصریحات واضح کرتی ہیں کہ خاتم سے مراد آخری نبی ہی ہے اسی طرح اجماع صحابہ اجماع امت اور آئمہ لغت سب کہتے ہیں کہ خاتم النبی جین سے مراد آخری نبی ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں جیسا کہ ہم بیان کر آئے ہیں لہٰذا ذلی بیروزی خلیفہ امتی نبی اور غیر مستقل نبی کی بے بنیاد اصطلاحات قرآن حدیث اور اجماع امت کے خلاف ہیں کیا خاتم فضیلت کے معنی میں ہے مفسر راضی لکھتے ہیں اس درجے میں انسان چار صفات وجود حیات قدرت اور عقل پا کر تمام مخلوقات سے فائز ہوا عقل سب سے آخر میں ملی اور آخر میں ملنے سے لازم آتا ہے کہ وہ پہلی تمام صفات سے افضل بھی ہو رسول اللہ آخری نبی ہیں لہٰذا سب انبیاء سے افضل بھی ہیں انسان جسمانی مخلوقات میں سب سے آخری ہے لہٰذا وہ سب مخلوقات جسمانیہ سے افضل بھی ہے مفسر راضی ایک بحث کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جمادات تھیں پھر جمادات سے حیوانات پیدا ہوئے جمادات میں صرف ایک صفت تھی یعنی وجود حیوانات پیدا ہوئے تو ان میں صفت وجود تو تھی ہی صفت حیات زائد مل گئی لہٰذا ان میں دو صفات ہو گئیں وجود اور حیات جب ایک صفت کا اضافہ ہوا تو یقیناً حیوانات جمادات سے افضل ہوئے پھر بعض حیوانات کو قدرت بھی دے دی گئی یہاں حیوانات دو قسموں میں تقسیم ہو گئے نمبر ون وہ جن میں وجود اور حیات کی صفات تھیں نمبر ٹو وہ جن میں وجود حیات کے ساتھ قدرت کی بھی صفت تھی تو یقیناً دوسری قسم پہلی سے افضل ہے کیونکہ انہیں صفت قدرت زائد ملی ہے پھر بعض حیوانات کو عقل بھی دے دی گئی اب حیوانات میں صفات کے لحاظ سے تین قسمیں ہوئیں وجود اور حیات وجود حیات اور قدرت وجود حیات قدرت اور عقل یہاں وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ عقل سب سے آخر میں ملی اسی لیے وہ سب سے افضل بھی ہے صفت حیات کا اختتام عقل پر ہوا جس کی وجہ سے عقل سب سے افضل رہی یعنی کسی چیز کے آخر میں آنے کو اس کا افضل ہونا لازم ہے مفصل راضی کی اگلی عبارت پر غور کیجیے جب انسان جسمانی مخلوقات میں سب سے آخر میں آیا ہے تو لازماً وہ ان سب میں افضل ہے اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے آخر میں آئے ہیں تو یقیناً ان سب میں افضل بھی ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ خاتمیت سے افضلیت لازم آتی ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ خاتم کا معنی افضل ہے خاتم کا معنی آخر ہونا خود نبی کریم نے کیا ہے فرمایا لا نبی بادی میرے بعد کوئی نبی نہیں اہل لغت کا اجماع ہے کہ خاتم سے مراد آخری ہوتا ہے اسی طرح امت محمدیہ کا اتفاق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے امتی نبی ذلی نبی بیروزی نبی اور غیر مستقل نبی ہونے کا عقیدہ رکھے وہ بالاتفاق کافر ہے علامہ بکیر نجم الدین ناصری حنفی لکھتے ہیں فقہائے امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم ہونے کی سراحت کی ہے تاکہ دجال اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے لیے گنجائش ہی باقی نہ رہے اسی لیے ہمارے مشائق کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے دلیل طلب نہیں کی جائے گی بلکہ اس کا رد اور تکزیب کی جائے گی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہ ہونے پر قطعی دلائل موجود ہیں پس ثابت ہوا کہ آپ کے بعد نبوت کا مدعی کذاب اور دجال ہے نوٹ خاتم النبیین جین کا یہ معنی کرنا کہ آپ تمام انبیاء کے باپ ہیں قرآن کی معنوی تحریف ہے لغت عرب اور اجماع امت اس کی تائید نہیں کرتے مسئلہ ایک لفظ کے استثناء کا سیدنا انس بن مالک سے منصوب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین جین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں مگر جسے اللہ چاہے امام جرقانی لکھتے ہیں یہ استثنا من گھڑت ہے سیدنا انس بن مالک کی حدیث سے یا حمید طویل کی حدیث سے اس کی کوئی اصل موجود نہیں یہ محمد بن سعید شامی کی من گھڑت روایات میں سے ہے محمد بن سعید وزا اور کذاب تھا اسے زندیکیت کی پاداش میں پھانسی دی گئی تھی اس پر اللہ کی لانت ہو اس نے یہ استثنا گھڑ لیا اور لوگوں میں اس کی تبلیغ شروع کر دی مقصد ان کے دلوں میں تشکیق کے بیج بونا تھا مسلمان اس استثنا کو کفر الحاد اور زندیت سے تعبیر کرتے ہیں امام حاکم فرماتے ہیں یہ ایک جھوٹے نبی کا متبع اور ملحد اور زندیق تھا اس لیے اس نے یہ استثنا گھڑ لیا حافظ زہبی لکھتے ہیں حمید ان انس کی سنت سے مسلوب کے موضوعات میں یہ روایت بھی شامل ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں مگر جسے اللہ چاہے حافظ ابن الجوزی لکھتے ہیں یہ استثنا من گھڑت ہے جسے محمد بن سعید نے گھڑ لیا ہے حافظ ابو ذرا ابن العراقی لکھتے ہیں رسول اللہ کی ختم نبوت منسوس من اللہ ہے آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے محمد بن جریر طبری کی تہذیب الاثار میں ایک روایت کے الفاظ ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں مگر جسے اللہ چاہے یہ اضافہ من گھڑت ہے جسے محمد بن سعید مسلوب نے گھڑا ہے اس کی وضاحت امام حاکم نے اکلیل میں کر دی ہے اگر یہ اضافہ صحیح ہوتا تب بھی اس استثناء کا تعلق نزول عیسیٰ سے ہوتا کیونکہ وہ نبی ہی ہیں گو کہ ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے حافظ ابن عبد البر نے التمہید میں ان الفاظ کا معنی خواب کیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجزائے نبوت میں سے صرف خواب ہی باقی ہیں عاقب کا معنی سیدنا جبیر بن متم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد احمد حاشر ماہی خاتم اور عقب ہوں سیدنا جبیر بن متم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے کئی نام ہیں میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماہی ہوں جس کے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹایا میں حاشر ہوں میرے بعد حشر قائم ہوگا میں عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں سیدنا جبیر بن متم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے کئی نام ہیں میں محمد احمد ماہی عاقب حاشر ہوں حاشر اسے کہتے ہیں جس کے بعد حشر قائم ہو اور عاقب کا معنی آخری نبی ہے تمبی بعض احادیث میں العاقب الزی لا نبی بادہو کے الفاظ ہیں جس کے بارے میں بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ امام زہری کا ادراج ہے درست بات یہی ہے کہ عاقب کی تفسیر مرفون بھی ثابت ہے اور شاگرد کے پوچھنے پر امام زہری نے بھی کر دی ہے کیونکہ مذکورہ بالا حدیث میں سراحت موجود ہے کہ یہ الفاظ مرفوع ہیں مذکورہ بالا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام عاقب بیان ہوا ہے اس کا کیا معنی ہے ملاحظہ ہو امام نافع بن جبیر فرماتے ہیں عقب تمام انبیاء کے بعد آنے والے کو کہتے ہیں امام ظاہری عاقب کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو امام یزید بن ہارون کہتے ہیں میں نے امام سفیان بن حسین سے عاقب کا معنی پوچھا تو کہنے لگے آخری نبی امام ابو عبید لکھتے ہیں دو چیزوں میں سے بعد میں آنے والی پہلی کی عاقب ہوتی ہے مشہور لغوی امام ابو درید لکھتے ہیں عاقب کا معنی ہے جو اپنے ساتھی کے بعد آئے فرمان نبوی ہے میں عاقب ہوں کیونکہ آپ نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا ہے امام الغا ابو المنصور اظہری لکھتے ہیں رسول اللہ کا نام عاقب بھی ہے یعنی آخری نبی امام اللغا ابو ناصر جوہری لکھتے ہیں فرمان نبوی میں عاقب ہوں کا معنی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں دو چیزوں میں سے بعد میں آنے والی پہلی کی عاقب کہلاتی ہے لغوی امام ابن مارسی لکھتے ہیں رسول اللہ عاقب ہیں یعنی پہلے انبیاء کے بعد دنیا میں تشریف لائے مشہور لغوی امام ابن سیدہ لکھتے ہیں عاقب کا معنی ہے آخری حدیث میں جو ان العقب آیا ہے اس کا معنی ہے میں آخری نبی ہوں قاضی ایاز لکھتے ہیں لفظ عاقب نے اس حدیث کی تفسیر کی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں یعنی آپ انبیاء کے آخر میں تشریف لائے ہیں ابن العرابی کہتے ہیں عاقب نام ہے اس کا جو خیر میں پہلے کے بعد آتا ہے حافظ ابن جوزی لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام عاقب بھی ہے جس کا معنی آخری نبی ہے کیونکہ آپ اپنے سے پہلے والے انبیاء کے بعد تشریف لائے علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام عاقب بھی ہے معنی اس کا آخری نبی ہے عاقب اور عقوب اسے کہتے ہیں جو خیر میں پہلوں کے بعد آئے علامہ قرطبی لکھتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کی آمد کے بعد لوگ شریعت کے مکلف نہیں رہیں گے اس زمانے کے لوگ شریعت پر عمل کریں گے تو اس سے لازم آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں اور انہیں اللہ کے عوامر اور نواحی سے خبردار کرتے ہیں لیکن یہ ایک مردود اور باطل نظریہ ہے عیسیٰ کو ایک نئی شریعت کا پیش رو سمجھنا ہی غلط ہے سیدنا ابو حرارہ کی حدیث پڑھیں اللہ کا فرمان ملاحظہ ہو اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں نیز فرمایا میں سب سے آخر میں آنے والا نبی ہوں ان احادیث کے ہوتے یہ خیال ہی نہیں کیا جا سکتا کہ سیدنا عیسیٰ کوئی نئی شریعت لے کر نازل ہوں گے بلکہ وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن کر نازل ہوں گے امام اللغا ابن منظور افریقی لکھتے ہیں عاقب کا معنی آخری نبی ہے علامہ ابن رجب لکھتے ہیں عاقب اسے کہتے ہیں جو تمام انبیاء کے بعد آئے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے مقفی کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مقفی بھی ہے یہ عاقب کا ہم معنی لفظ ہے علماء لغت اور محدثین کرام کی تصریحات ملاحظہ ہوں ابو منصور اظہری لکھتے ہیں امام اللغ شمر بن ہمدویا کہتے ہیں کہ مقفی عاقب کا ہم معنی لفظ ہے اس کا معنی ختم کرنے والا ہے عرب میں قفہ علیہ کا معنی ہے فلاں چیز نے فلاں چیز کو ختم کر دیا تو مقفی کا معنی یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آپ سب انبیاء کے بعد تشریف لائے علامہ زمخشری لکھتے ہیں مقفی کا معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بعد آئے انبیاء کے بعد آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں قاضی ایاز لکھتے ہیں میں مقفی ہوں یہ عاقب کا ہم معنی لفظ ہے امام الغا شمر کہتے ہیں مقفی عاقب کا ہم معنی لفظ ہے اس کا معنی ختم کرنے والا ہے عرب میں قفا الہی کا معنی ہے فلاں نے فلاں چیز کو ختم کر دیا تو مقفی کا معنی یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ابن العرابی کہتے ہیں آپ سب انبیاء کے بعد تشریف لائے علامہ ابن قرقول لکھتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں مقفی ہوں مقفی اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو مقفی کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو پہلے انبیاء کے بعد آنے والا ہو حدیث میں اس لفظ کی تفسیر اور تشریح آئی ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں رسول اللہ کا ایک نام مقفی ہے اس کا معنی ہے ختم کرنے والا یہ باب تفیل سے اسم فائل ہے یعنی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں حافظ نووی لکھتے ہیں علماء کے ہاں ان دونوں الفاظ عاقب اور مقفی کا معنی یہ ہے کہ حشر میری نبوت اور رسالت ہی میں ہوگا کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں علامہ طیبی لکھتے ہیں مقفی کو فائل کا سیغہ پڑھا گیا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے نبوت کو ختم کر دیا عرب میں کہا جاتا ہے قفا علی مطلب ہوتا ہے کہ فلاں نے فلاں چیز کو ختم کر دیا جب آپ وفات پا گئے تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں مقفی اور عاقب ہم معنی الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے آخر میں آئے ہیں ہر چیز جو کسی کے بعد آئے وہ پہلی کے آخر میں ہوتی ہے عربی میں کہا جاتا ہے یقفو علیہ یعنی وہ فلاں کے پیچھے آیا فرمان باری تعالیٰ ہے سما قفینہ اعلی آثارہم ہم بے پھر ہم نے ان کے بعد اپنے رسول بھیجے شعر کے آخری لفظ کو قافیہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شعر کے آخر میں آتا ہے گدی کو قفا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چہرے کے پچھلی جانب ہوتی ہے رسول اللہ کا نام مقفی رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے علامہ فیومی لکھتے ہیں رسول اللہ کا نام عاقب رکھا گیا ہے کیونکہ آپ پہلے انبیاء کے بعد آئے ہیں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں مقفی کا معنی ہے کہ میں تمام انبیاء کے آخر میں آیا ہوں